اغدوا على حرسكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين اسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم نون حروف مقطعات میں سے ہے اللہ عالم برادی والقلم اور قسم ہے قلم کی وما یسترون اور ان فرشتوں کی جو لکھتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون اے نبی آپ اپنے رب کے فضل پر ہیں لوگ لہٰذ باللہ جو آپ کو مجنون کہتے ہیں آپ مجنون نہیں ہیں وہ ان لکا لاجرن غیر ممنون اور تبلیغ کرنے پر اس پر صبر پر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہت اجر عطا کر رہے ہیں جو نہ ختم ہونے والا ہے وہ ان نہ کا اللہ خلق کے اور بلا شبہ آپ بہت عظیم اخلاق کے اوپر فائز ہیں فصطب سرو اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے ان منکرین کے حالات وہ یوب سرون اور وہ بھی دیکھ لیں گے جو آپ کو لہٰذلہ دیوانہ کہہ رہے ہیں ائی کو مفتون کہ تم میں سے کون جو ہے وہ دیوانہ ہے مجنون ہے ان نہ رب کا ہوا عالم بمن ضلع ہی وہ ہوا عالم رب آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اللہ کے راستے سے گمراہ ہے اور اس شخص کو بھی اللہ خوب جانتا ہے کہ جو ہدایت حاصل کر رہا ہے فلاۃ علم اے نبی کبھی بھی ان کافر جھٹلانے والوں کی کسی بات کے اعتبار نہیں کرنا ودو یہ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں یہ پسند کرتے ہیں لو تد ہنو فید ہنون کہ آپ بھی تھوڑا نرم ہو جائیں اپنے واضح نصیحت اور بیان کرنے میں اور یہ بھی نرم ہو جائیں گے فلاں اللہ فم مہین ہم ماض امشا بن منا الخیر معتدن اسیمن بادم انکان اس طرح کے لوگوں کی کبھی بات نہیں ماننی جو قسمیں اٹھانے والے ہیں تانہ زنی کرنے والے چغل خوری کرنے والے اچھے کاموں سے روکنے والے حد سے تجاوز کرنے والے گناہ گار جھگڑالو اس طرح کے لوگوں کی باتوں کو نہیں ماننا ان تمام عیبوں کے علاوہ اس شخص میں ایک عیب اور بھی ہے کہ یہ اس کی پیدائش صحیح نہیں ہے یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں بات ہے بے شک مال والا ہے اولاد والا ہے علیہ کالا الاولین جب اس کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ کہتا ہے چھوڑو جی پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں فرمایا سنسم ہو الخرطوم ہم اس کو قیامت کے دن ناک کے اوپر داغ لگا دیں گے پہچان ہوگی اس کی کہ اس نے ہمارے نبی کی بے ادبی اور گستاخی کی تھی انا بلونا ہم کما بلونا اصحاب الجنہ ہم مکہ والوں کو آزمائش میں مبتلا کریں گے جیسے ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا ہے باغ والوں کو یہ باغ والے صبح کے ٹائم قسمیں اٹھا کر یہ کہہ رہے تھے کہ آج ضرور کاٹ لیں گے اپنی کھیتی کو ولا یستسنون انہوں نے اپنی گفتگو میں انشاءاللہ نہیں کہا تھا فطاف علیہ طائف من ربک وہم نائمون بس آپ کے رب کی طرف سے آگ کا ایک ہوا کے اندر ایسا گرم قسم کا شعلہ اور لو آئی کہ وہ سب کچھ اس نے جلا دیا وہم نائمون اور یہ ابھی تک سو رہے تھے فاس بہت کا سریک وہ کھیتی ایسی ہو گئی جیسے تھی نہیں یہاں پر و مصبحین یہ جب صبح ہوئی جلدی جلدی اٹھنے لگے کہنے لگے انگدو والا ہر سے سارمین انکن آج تو صبح تم لوگ اپنی کھیتی کو کاٹ پاؤ گے فن تلقو چل پڑے وہ ہم یتخافتون اور آہستہ آہستہ چپ کے چپ کے یو سارے بھائی آپس میں بات کر رہے تھے اللہ یدخلن اللہ خلنہ الوم علیکم مسکین کہ ہم تو صبح سویرے اپنی کھیتی کاٹنے جا رہے ہیں تو آج تو کسی مسکین کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہ تمہارے پاس آج کھیتی لینے کے لیے غلہ لینے کے لیے نہیں آ سکے گا کوئی مسکین چپ کے چپ کے یہ باتیں کر رہے تھے وغد والا ہر دن قادرین اور بڑے مٹک مٹک کر چلتے ہوئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کھیتی کٹنے پر آج ہم قادر ہوں گے جب پہنچ گئے کھیتی کی جگہ پر فلم مارا کھیتی کو دیکھا تو کہنے لگے ان تو غلط جگہ پہ آ گئے ہیں ہماری تو ادھر کھیتی نہیں تھی کوئی اور جگہ تھی ادھر ادھر کی علامات سے جب دیکھا تو کہنے لگے نہیں جگہ تو یہی ہے لیکن عذاب کی زد میں آ گئے ہیں بل نحن محرومون ہم تو کھیتی سے محروم ہو گئے قال اوسط ہوں ان کا درمیانہ بھائی کہنے لگا میں نہیں تمہیں کہتا تھا کہ اللہ کو یاد کرو تسبیحات کرو تو مجھے میری بات نہیں مانتے تھے وہ کہنے لگے جب اب جب اب سب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں چلو اب اللہ کو یاد کرتے ہیں سبحان ربنا انا ظالمین ہمارے رب کی ہی پاکی ہے ہم ظالم ہے وقوال ہوں یتلاومون آپس میں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے کہا تھا کہ جلدی جاتے ہیں تاکہ کوئی مسکین نہ ہے وہ کہتا ہے نہیں تم نے کہا تھا آخر میں اتفاق اس پر ہوا کہنے لگا یا ویلنا انا کنا تاغین چھوڑو لڑائی جھگڑے کو ہم سارے ہی غلط تھے بس اب توبہ استغفار کرو ربنا ان یبدلنا خیرم منہا انا الى ربنا راغبون اپنے رب سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب اس باغ سے اور اس کھیتی سے بہتر باغ اور کھیتی دے گا ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ناشکرے لوگوں پر اسی طرح کا عذاب لاتے ہیں اور آخرت کا عذاب بلا عذاب اللہ آخرت اکبر آخرت کا عذاب تو اور بڑا ہوگا کاش کے لوگوں کو حقیقت سمجھ میں آ جائے <clears throat> آپ نے جن آیات کا ترجمہ سنا یہ سورہ قلم ہے قلم کا معنی قلم ہی ہوتا ہے جو لکھنے والی قلم ہے سب سے پہلے نون <clears throat> سے یہ صورت شروع ہوتی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے جیسے بہت سارے صورتیں الف لام میم را الف لام را ہا میم اس طرح کے الفاظ سے صورتیں شروع ہوتی ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں اور امت کو ان کے معانی نہیں بتائے گئے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے یہ راز رکھا گیا بعض حضرات نے کچھ روایات کی روشنی میں یہ بات لکھی ہے کہ ان حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف اشارہ ہوتا ہے بعض حروف مقطعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جیسے بخاری کی روایت ہے کہ یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو ایسے ہی یہ عروف مقطعات اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کی طرف اشارہ کرتے ہیں بعض رات نے یہ بھی لکھا ہے کہ عروف مقطعات پڑھ کر تو اس کے بعد دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے جیسے حامی میں کاف وغیرہ بعض رات نے اس کے اور بھی معنی بتائے ہیں لیکن وہ سب اپنی ایک استقرا ہے مفسرین کی اپنی تحقیق ہے اور ساتھ اتنی بڑی تحقیق کے بعد لکھ دیتے ہیں کہ اصل معنی تو اللہ رسول ہی جانتے ہیں ہم نے ویسی ویسے نون سے مراد لیا ہے کہ اس کا مطلب ہے ناصر اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام کی طرف اشارہ ہے لیکن یہ سب اپنی تحقیق ہے والقلم نون کا <clears throat> معنی یہ مچھلی کو بھی کہتے ہیں نون عربی زبان میں وزن نون اسباب مغازبن فضل اللہ نقدر علیہ وزن نون اسباب مغازبن سول و پارا کہ مچھلی والے بندے کی بات یاد رکھو مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے اور آپ حضرات نے سنا ہوگا میں پھر بتاؤں گا انشاءاللہ زنون مصری زنون مصری ایک بہت بڑے صوفی اللہ والے ولی اللہ گزرے ہیں اور ان کا لقب بھی مچھلی والا بزرگ کے لحاظ سے مشہور ہو گیا تھا ان کا واقعہ اس طرح ہے مچھلی کا انشاءاللہ بات آئے گی تو نون کا مطلب اگر مچھلی لیا جائے تو اس صورت میں مچھلی کا ذکر بھی آ رہا ہے ولا تکن کا صاحب الحوت ازنادا وہ مقزوم اے نبی آپ اس طرح پریشان نہ ہو جانا جیسے یونس علیہ السلام کی بات قوم نے نہیں مانی تھی تو وہ پریشان ہو کے چلے گئے تھے آپ پریشان نہ ہونا ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے ہمارے اذن کا ہجرت کے بارے میں ہماری اذن کا انتظار کرنا والقلم اور قسم ہے قلم کی مراد تقدیر والی قلم بعض رات نے عام قلم لکھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی جو آیات چند سورہ اقرا بسم رب الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا الاکرم الذی علم بالقلم سب سے پہلی صورت جو آپ کے اوپر نازل ہوئی چند آیتیں اس کی سورہ اقرا بسم رب حرا میں نازل ہوئی اور اس میں یہ چند آیتیں لکھی ہوئی بھی ہیں واللہ عالم بالثواب یہ تو جیسے بندہ اپنی نیت اور اخلاص کے ساتھ جاتا ہے نمکن مبارکہ میں تو اس کے لحاظ سے وہ فیض پاتا ہے تو کہتے ہیں واللہ عالم بسواد میں گیا ہوں وہاں پر کئی بار کہ وہاں راستے میں ایک پتھر آتا ہے اور وہ بڑا تنگ ہے بہت بڑی چٹان ہے اس غار تک پہنچنے میں واللہ عالم بسواب میں میں جو بات پہلے معذرت کر رہا ہوں حقیقت کیا ہے کہتے ہیں لوگ کہ جس کی وہاں نامنظوری ہو تو وہ پتھر زیادہ قریب آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے گزر نہیں سکتا بندہ اور اس کے علاوہ اور کوئی گزرنے کا راستہ بھی نہیں بے شک کتنا بڑا موٹا تازہ بندہ ہو وہ گزر جاتا ہے اور بعض دفعہ لوگ نہیں گزرتے میں اس تجسس میں کہ یہ بات لوگوں نے لکھی ہے کہی ہے میں کئی دفعہ گیا ہوں کہ چلو کبھی تو ایک آدھ دفعہ واقعہ ایسا سامنے آئے کہ کوئی جانا چاہتا ہے اور نہ جا پائے تو ایک دفعہ میرے سامنے ایک واقعہ ایسا ہوا اس کو وہ سارے خاندان والے لوگ اس بندے کو سمجھاتے رہے تم یوں ہو جاؤ تم اس طرف آؤ ہاتھ مجھے پکڑاؤ اس طرح ہو جاؤ لیکن وہ بندہ وہاں سے نہیں گزر سکا میں وہاں خاموش رہا کوئی ایسی بات ان کو نہیں کہی کہ نا قبولیت ہے واللہ عالم ثواب اگلی بات یہ ہے جانا کوئی ہم ان جگہوں کو مشکل کشا نہیں سمجھتے جیسے سعودیوں نے ہر جگہ ٹھیکہ لگایا ہوا ہے شرک شرک شرک تاریخی مقامات ہیں ہم تو اس جگہوں کو اتنا اونچا سمجھتے ہیں جو عام جگہوں پر بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک گئے ہوں جی یہ کیا بات ہے ان جگہوں میں پہنچنا کیوں خیر و برکت نہیں جب ادھر سے یہ بات ہوتی ہے چند بندے اللہ والے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے جی تو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا پہلی وہی آئی ہے جہاں آپ کئی عرصہ چلا کاٹتے رہے وہاں بیٹھے رہے اور اس سے پہلے آپ کے دادا عبد المطلب بھی غار حرا کے اندر کشی کرتے تھے تو ضرور خیر و برکت ہے کوئی اس جگہ کو مشکل کشا نہیں سمجھنا وہ تو تاریخی مقام کو دیکھا جاتا ہے دعا کی جاتی ہے بہرحال وہاں پر اقرا بسم رب الزی خلق خلق الانسان من علق یہ والی صورت جو شخص جتنی زیادہ پڑھے اتنا اس کو نا وہ ایک کیفیت اور ایک خاص قسم کے روحانیت محسوس ہوگی یعنی جب بھی اللہ توفیق دے اور بھی بندہ کچھ پڑھتا ہے نفل بھی پڑھتا ہے سارے لوگ نمبر وار پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کو یہ چاند ایتیں یاد ہوں تو زیادہ سے زیادہ ان ایتوں کا ورد ہو تو وہ روحانی کیف زیادہ نصیب ہوتا ہے والقلم تو میں نے بتایا پہلی صورت جب نازل ہوئی اس میں بھی قلم کا ذکر ہے لکھنے کا ذکر ہے اور لکھنے کے ساتھ چیز پکی بھی ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھواتے تھے جبکہ صلی الدیبیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ نام کاٹنے سے معذرت کر لی تو آپ نے ساری صلیب والی شروع والی ایتیں خود لکھ دی تھی آپ کا جو امی کا لقب ہے اس میں مفسرین نے بات بہت اونچی کی کہ جب تک آپ پر وہی نہیں آئی تھی آپ امی تھے کہ کسی انسان سے آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا جب آپ کو نبی بنا دیا گیا تو سب کچھ عطا کر دیا گیا ہے پھر امی والی بات نہیں ہے پھر اللہ نے سب کچھ علم تکن تعلم اے نبی آپ جو کچھ جو ہاں، نہیں جانتے تھے ہم نے سب کچھ آپ کو عطا کر دیا پھر امی والی بات نہیں ہمای استرون اور قسم ان فرشتوں کی جو لکھتے ہیں تقدیر کے مسئلے لکھتے ہیں کرامن کاتبین ہیں وہ لکھ رہے ہیں فلان کوئی غلطی یہ نہیں کرتے ہیں انہیں کسی سے کوئی لین دین نہیں یہ کسی پارٹی کی نہیں ہے کہ نون لیگ اور فلانی لیگ اور یہ نا یہ کرامن کاتبین ہیں انہیں کسی سے کوئی وہ نہیں ہے جو بندہ نیکی کرتا ہے وہ نیکی لکھتے ہیں جو دوسری بات ہے وہ کچھ صبر کرنے کے بعد پھر وہ بھی لکھ لیتے ہیں صحیح لکھتے ہیں مایسترون ولید بن مغیرہ مشرقین مکہ کا سردار تھا بے ادب آدمی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مالدار بھی تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیان بیان سنتے لوگ تو کہتے تھا تھے باللہ کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے دیوانہ ہے باللہ دیوانہ ہے مجنون ہے یہ صحیح آدمی نہیں ہے اس کی بات نہ سنا کرو تم بھی ایسی ہو جاؤ گے میں نے کئی دفعہ یہ دوستوں بتایا ہے کہ جب کفر سے کچھ نہیں بن پاتا تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جادوگر ہے یہ بندہ جو ہے نا یہ مجنون ہے یہ ساحر ہے یہ اور تو کچھ توڑ نہیں ہو سکتا تو جادو کا تو کوئی بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے تو ہے یا نہیں ہے تو لہٰذا چلو بہرحال بہرحال اللہ پاک بھی بہت حلیم ہے اللہ کی صفت بھی حلیم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت بردبار ہیں آپ نے اپنے قاتلوں کو بھی جو قتل کرنے آئے مشرقین مکہ کو فتح مکہ کے موقع پہ سب کو معاف کیا ہے جی نعرہ لگایا مکہ جب فتح ہوا آپ مکہ میں داخل ہوئے اور یہ نعرہ لگایا لا تصریب علیکم کمل مکہ والو پریشان نہ ہو ہم پرانی بات دہرائیں گے بھی نہیں جو تم نے ہمارے ساتھ یہ کچھ کیا تھا یعنی اتنے حلیم ہیں آپ بردبار ہیں شفیق ہیں اللہ پاک کی بھی صفت حلیم ہے لیکن اس بندے کی بے ادبی پر اور بھی چند ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات نازل کی اور اس شخص کی پوری ہسٹری بیان کی جو ہمارے نبی کو مجنون کہتا ہے مجنون خود ہے اور اے نبی یہ آپ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ تھوڑی نرمی کرو ہمارے بتوں کے بارے میں کوئی باتیں نہ کہو تو ہم بھی آپ کی عزت کریں گے فرمایا ایسی بات نہیں ہے بلک معاون ضلع علیہ کمر رب جو آپ کو تبلیغ کی گئی بتایا گیا وہی کے ذریعے سے آپ اس کو تبلیغ کریں اگر بتوں کی بات نہیں بتانی کہ شرک نہ کرو فلان نہ کرو تو پھر بتانا کیا ہے نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی لو ہن فید ہنون آپ بھی تھوڑی نرمی کریں تو میں ہم بھی نرمی کریں گے ایسی بات نہیں اور اس طرح کے فضول بندوں کی بات نہ مانیں یہ قسم اٹھانے والے جھوٹے ذلیل ہیں تانا مارنے والے ہیں چغل خور ہیں اچھائی سے روکنے والا ہے حد سے تجاوز کرنے والا ہے گناہ گار ہے اتلن جھگڑالو ہے بعد ازال کا ذنیم اور یہ صحیح ترتیب کے لحاظ سے اس کی پیدائش بھی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور نبی کے گستاخ کے بارے میں مسلسل اٹھ دس باتیں اللہ تعالیٰ نے اس ولید بن وغیرہ کے بارے میں یہ نازل کیے ہیں کہ یہ ایسا خبیص انسان ہے جس نے ہمارے نبی کو اس طرح کا لقب دیا جو خلق عظیم کے اوپر قرآن مجید سارے اچھے اخلاق کا درس دیتا ہے نبی پیکر ہے اچھے اخلاق کا اچھے اخلاق والے شخص کے بارے میں اس نے یہ اس طرح کی بات کہی فرمایا جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑی جاتی ہیں یہ کہتا ہے پہلوں کے قصے ہیں کہانیاں ہیں ہم آخرت میں اس کی ناک کے اوپر داغ لگائیں گے تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ اس کی ناک کے اوپر خرطوم حالانکہ انسان کی ناک کو خرطوم نہیں کہا جاتا ہاتھی کی ناک کو خرطوم کہا جاتا ہے عربی میں یعنی بےدبی کے طور پر اس کی تزلیل کے لیے اس کی ناک کو خرطوم کہا قرآن نے اللہ پاک نے ہم اس کو داغ لگائیں گے تاکہ میدان حشر میں بھی لوگ پہچان لیں کہ یہ ہمارے آخری نبی کا گستاخ تھا بے ادب تھا اور اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں دنیا آج کل کے بڑے جناب قانون بناتی ہے فلان کرتی ہے یوں گستاخ تو یوں گستاخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ماورا المرا بس بعد از خدا قصہ مختصر نبی کا مقام ہے بے ادبی ادنا بھی نہ ہونی چاہیے اور یہ لوگ جو بے ادبی کرتے ہیں ان کی شکایتیں آتی ہیں جو کرتے ہیں ان کی شکایتیں آتی ہیں جو نہیں کرتے کافر لوگ بے ادبی ان کی بات کبھی سامنے نہیں آئی ہے آج کل قانون بنتا ہے نا جی لوگ کوئی زد میں آ کے یہ نہ کہہ دے اپنا کوئی تعصب پورا کرنے کے لیے کسی شخص پر یہ ویسی تہمت نہ لگا دے کہ اس نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے لہٰذا اس کو سزا ہونی چاہیے ایسا واقعہ آج تک نہیں ہوا کہ کسی مسلمان نے کسی کے اوپر جھوٹھی یہ تومت لگائی ہو کہ اس نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے آسیہ کی بات ہو کسی اور کی بات ہو انہوں نے گستاخیاں کی ہیں اور بہت ساری گواہیوں کے ساتھ یہ بات ثابت آئی ہے اور سلمان تاثیر بھی اس ڈنڈورے کو لے کے وہ آسیاں کو چھڑوانے کے لیے باقاعدہ پلانک تھی اور ایک دوسری اور چیزیں بھی ہیں وغیرہ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اللہ کو بھی برداشت نہیں جو آپ نے یہ آیات سن لی ہے فرمایا ہم ان کو آزمائیں گے مکہ والوں کو جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا باغ والے <clears throat> ایک شخص بڑا اچھا اور نیک آدمی تھا اللہ کے نام کا حصہ نکالتا تھا وغیرہ بعض عبداللہ ابن بعض کی تو رائے یہ ہے کہ یہ یمن کا تھا لیکن بعض رات کہتے ہیں جو کرتبی وغیرہ والے گئے ہیں کہ یہ حبشہ کے اندر ایک نیک بندے کا باغ تھا اور اللہ کے نام پر بھی دیتا تھا اور یوں اور نیک آدمی تھا بچے اس کے بڑے پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیا بات ہے سارا مسکینوں کو ہی دیتا رہتا ہے اور یوں ہوتا رہتا ہے جب یہ مر گیا اور باغ اور کھیتی پک گئی تو ان بچوں نے آپس میں یہ مشورے کیے کہ باپ مر گئے نا جلدی سے صبح جائیں گے کھیتی کاٹیں گے ورنہ اس اس ہمارے اس باغ میں آدھی ہیں مسکین ہمارا باپ مسکینوں کو دیتا تھا وہ دوڑ دوڑ کے مسکین آ جائیں گے تو جلدی جلدی جاتے ہیں تاکہ اس ٹائم تک مسکین پہنچے ہی نہیں ہوں گے اور ہم اپنے باغ کے پھل کو وغیرہ کھیتی کو کاٹ کے لے آئیں گے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے ایک نیک لوگوں کا باغ تھا اس کی وارث اور بس اس طرح یخر الحیہ من المیت یخر المیت من الحی زندوں سے مردہ مندوں سے زندہ اتنے نیک بندے سے اس طرح کے بندے تو اللہ کے بس یہ فیصلے ہیں جب صبح گئے راستے میں قسمیں کھا کھا کے چھپ چھپ کے جا رہے ہیں کہ کسی کو دینا نہیں ہے آج مسکین بھی کوئی نہیں آئے گا جب وہاں پہنچے تو بالکل کوئی باغ نہیں تھا پہلے تو یہ کہنے لگے کہ ہم جگہ غلط آئے ہیں ہمارا جو زمین کا علاقہ ہے وہ اس جگہ تھا پھر جب سوچا ہے کہ نہیں فلانے کی یہ زمین ہے فلانے کی یہی زمین ہے یہی علامتیں یہی زمینیں ہیں پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے تم یہ کہتے تھے نا مسکینوں کو نہیں دیں گے تم یہ کہتے تھے پھر آخر میں نادم ہو گئے توبہ استغفار کرنے لگے بس یہاں تک تفسیر تو قرآن کی عید تو بند ہے عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے ہے جو تفسیر کرتبی والے بزرگوں نے نقل کی ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ اتنی قبول کی کہ ان کو پھر اس سے بہتر باغ دے دیا تھا اللہ سمجھ نصیب فرمائے